حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نو رکعت پڑھتے تھے جب آپ بوڑھے اور بوجھل ہو گئے تو ساتھ پڑھنے لگے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار سات سو دس